حضرت ثابت بن زحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ مقام بوانہ پر ایک اونٹ زبا کرے گا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا بے شک میں نے بوانہ میں اونٹ زبا کرنے کی نظر مانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا وہاں جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی عبادت ہوتی رہی ہو صحابہ نے کہا نہیں آپ نے پوچھا وہ جگہ میلہ کا تھی صحابہ نے کہا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ اپنی نظر پوری کر لے تحقیق ایسی نظر کی کوئی وفا نہیں جس میں اللہ کی نا فرمانی ہو اور نہ اس کی جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو سننے ابو تابوت حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیرہ